تو موسا نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف پھرا عرض کی اے میرے رب میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں